کامیاب ہوا ہے مرزا مجھے بتاؤ دنیا کے کس محاذ پہ کتنے مجاہدین کی ضرورت ہے محمد عربی کی امت کی مائیں اتنے مجاہد ابھی فراہم کر دیں بند ہوا جہاد چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد ہے ابھی ان چھوٹے بچوں کو کھڑا کر کے پوچھو گڑیا چاہیے گڈا چاہیے کیا چاہیے وہ مجھے پسٹل چاہیے کہاں گیا تم نے تو ہم سے جہاد کو چھڑانے کی کوشش کی تھی ہمارے ہاں تو بلال جیسے شہید پیدا ہوئے سینے سے بم باندھ کے گیا دو رکعت نماز پڑھی اللہ عمر زکنی شہادت ربی شہادت شہادت دے دے دے دے اللہ انگلینڈ کا رہنے والا تھا اس کے بعد سرخ پاسپورٹ تھا وہاں کا گرین کارڈ تھا وہاں کی شہریت تھی وہاں کی تجارت تھی پاسپورٹ لا کے پھاڑ دیا کہا آقا مدنی نے کہا ہے جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے تو میں کیوں دائیں بائیں پھرتا رہوں آقا مدنی نے فرمایا جہاد میں جنت ملے گی جہاد سے دل کی پریشانیاں دور ہوں گی جہاد سے مسلمانوں کو عزت ملے گی جہاد سے مسلمانوں کو عظمت ملے گی جہاد سے مسلمانوں کو قوت ملے گی جہاد کے ذریعے سے مسلمانوں کو خلافت ملے گی میں جا رہا ہوں سینے کے ساتھ بم باندھا گاڑی کو بارود کے ساتھ بھرا دو رکعت نماز پڑھی زبان پہ کلمے کا ورد کرتا ہوا انڈین آرمی کے بیچ گھس کے دھماکہ کر کے شہید ہو گیا اور مرزا آگ لگے تو نے ہم سے جہاد چھیننے کی کوشش کی مگر رب نے یہ جہاد ہمیں واپس دے دیا